حضرت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلوع فجر سے قبل رات کو روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہوتا حدیث نمبر دو ہزار تین سو چونتیس